سماما بن حزن کشیری کہتے ہیں کہ میں اس وقت گھر میں موجود تھا جب عثمان رضی اللہ عنہ نے کوٹھے سے جھانک کر انہیں دیکھا اور کہا تھا تم میرے سامنے اپنے ان دونوں ساتھیوں کو لاؤ جنہوں نے میرے خلاف تمہیں جمع کیا ہے چنانچہ ان دونوں کو لایا گیا گویا وہ دونوں دو اونٹ تھے یا دو گدھے یعنی بڑے موٹے اور طاقتور تو عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں جھانک کر دیکھا اور کہا میں تم سے اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہاں بیر روما کے علاوہ کوئی اور میٹھا پانی نہیں تھا جسے لوگ پیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون بیر روما کو جنت میں اپنے لیے اس سے بہتر چیز کے عوض خرید کر اپنے ڈول کو دوسرے مسلمانوں کے ڈول کے برابر کر دے گا یعنی اپنے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو بھی پینے کا برابر کا حق دے گا تو میں نے اسے اپنے اصل مال سے خریدا اور آج تم مجھی کو اس کے پینے سے روک رہے ہو یہاں تک کہ میں سمندر کا کھارا پانی پی رہا ہوں لوگوں نے کہا ہاں یہی بات ہے انہوں نے کہا میں تم سے اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ مسجد لوگوں کے لیے تنگ ہو گئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون آل فلاں کی زمین کے ٹکڑے کو اپنے لیے جنت میں اس سے بہتر چیز کے عوض خرید کر اسے مسجد میں شامل کر دے گا تو میں نے اپنے اصل مال سے خریدا اور آج تم مجھ ہی کو اس میں دو رکت نماز پڑھنے نہیں دے رہے ہو لوگوں نے کہا ہاں بات یہی ہے پھر انہوں نے کہا میں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے پہاڑ سبیر پر تھے اور آپ کے ساتھ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما تھے اور میں تھا تو پہاڑ لرزنے لگا یہاں تک کہ اس کے کچھ پتھر نیچے کھائی میں گرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پیر سے مار کر فرمایا ٹھہر اے سبیر تیرے اوپر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہیدوں کے سوا کوئی اور نہیں لوگوں نے کہا ہاں بات یہی ہے تو انہوں نے کہا اللہ اکبر قسم ہے رب کعبہ کی ان لوگوں نے میرے شہید ہونے کی گواہی دے دی یہ جملہ انہوں نے تین بار کہا جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار سات سو تین یہ حدیث حسن ہے